حضرت سعلبہ بن سہتم سے روایت ہے کہ ہم تبارستان میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاة خوف یعنی خوف کی نماز پڑھی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پھر انہوں نے آپ کی نماز کا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ایک گروہ کو جس نے آپ آپ کے کے کے پیچھے سب باندھی تھی ایک رکعت پڑھائی اور اور دوسرا گروہ دشمن دشمن درمیان تھا تاکہ نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے تو آپ نے اس گروہ کو جو آپ کے پیچھے تھا ایک رکعت پڑھائی پھر یہ گروہ دوسرے گروہ کی لڑائی کی جگہ میں پہنچ گیا اور وہ گروہ ان کی جگہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی سنن نسائی حدیث نمبر ایک